لینے لگتا ہے تو کوالٹی کو دیکھتا ہے بلکہ اچھی کوالٹی کے پیچھے وہ زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے پے کرنا ہے تو کیوں نہ میں بیسٹ کوالٹی کی چیز کو حاصل کروں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیکٹری والوں نے اپنی فیکٹریوں میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ مالک اپنے مینیجر کو بتاتا ہے کہ مجھے چیز کی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا میرے کسٹمر ٹوٹ کے آئیں گے مجھے ہر ہر چیز کی بیسٹ کوالٹی چاہیے اب سوچئے کہ ہم نے چند ٹکوں کے عوض جو چیز خریدنی ہے اس میں بہترین کوالٹی کی تمنا رکھتے ہیں اللہ رب العزت جس نے اپنی رضا اپنی نکاح اپنی جنتیں ہمیں عملوں کے بدلے دینی ہیں وہ بھی بندے سے عمل کی بہترین کوالٹی مانگتے ہیں اے میرے بندے تو بہترین عمل کر کے دکھا اسی لیے فرمایا خلق الموت اول حیات ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا یہ یب لوکم احسن مالا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے تو ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی ایک ہوتی ہے کوالٹی اللہ تعالیٰ کو دونوں مطلوب ہیں کہ تم پانچ نمازیں بھی پڑھو مگر میری یاد کے ساتھ پڑھو آپ نے اس صلاح کا رضری اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں انسان دنیا کی سوچوں میں گم ہو وہ نماز کھٹے کپڑے کی طرح اس بندے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کتنا روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا اس لیے کہ اس کی روح نہیں ہوتی عمل کی کوالٹی نہیں ہوتی اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک من سونا ہو تو ایک من وزن ہوگا ایک من چاندی بھی ایک من ایک من تانبا بھی ایک من لوہا بھی ایک من اور ایک من مٹی بھی ایک من وزن میں سب برابر ہیں لیکن ایک من سونے کی قیمت کچھ اور ہے چاندی کی قیمت کچھ اور ہے لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے تو ہم نے تین رکعت مغرب میں پڑھی تو عبادت تو سب نے ایک جیسی کی مگر کسی کی نماز پر اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ لگائیں گے کسی پر چاندی کا بھاؤ لگائیں گے کسی پر لوہے کا اور کسی کی نماز کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے تو ہمیں اپنے عملوں کو بہتر سے بہترین کوالٹی بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے سیاح صدیق کے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سات چیزوں کی کوالٹی سات چیزوں میں ہے اگر ہم ان کاموں کو کریں تو ان عملوں کی کوالٹی بہترین ہو جائے گی وہ عمل پالش ہو جائیں گے اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ نے لکڑی کا فرنیچر بنایا وہ بن کے تیار ہو گیا آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہڈی سی لکڑی ہے فرنیچر دیکھنے کو دل نہیں کرتا مگر بنانے والا کہتا ہے نہیں جی کہ فرنیچر بن گیا پالش پاتی ہے وہ اسی لکڑی کو پھر پالش کرتا ہے وارنش کرتا ہے اس پر نکل چڑھا دیتا ہے وہ آئینے کی چمکنا شروع کر دیتی ہے اس پر نیچے کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ایک مرتبہ مسجد کے لیے ہم نے پتھر منگوایا تو ہمارے ایک ساتھی دیکھ کر کہنے لگے یہ پتھر لگے گا ہم نے کہا جی کہنے لگے یہ تو بہت ہی سا پتھر ہے تو ہم نے ارض کیا کہ ابھی یہ پالش نہیں ہوا اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے اسی پتھر کو جب پالش کیا گیا تو وہ اتنا خوبصورت کے دیکھنے والے کو چہرہ نظر آتا تھا تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے عملوں کو پالش کریں زینت دیں تو یہ اللہ برعزت کے ہاں جلدی قبول ہو جائیں تو فرمایا کہ ساتھ اعمال کی زینت سات چیزوں میں ہے ان میں سے سب سے پہلی بات نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں اگر اللہ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالی کی ان گنت نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے ذرا غور کیجیے اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سماعت نہ دیتے تو بہرے ہوتے صحت نہ دیتے تو بیمار ہوتے کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے کھانا نہ دیتے تو بھوکے ہوتے پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اولاد نہ دیتے تو نبل ہوتے عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے اگر اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم دلیل ہوتے آج جو دنیا میں عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مولا کا رہا ہمارے سانس تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کریم آپ نے بن مانگے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان لینا تو چاہتا ہے دینا کچھ نہیں چاہتا انگریزی میں کہتے ہیں man gets and forgets بندہ لیتا بھی ہے پھر بھول بھی جاتا ہے man gets and forgets Allah gives and forgives اللہ دیتا بھی ہے پھر معاف بھی کر دیتا ہے تو ہم لینا تو چاہتے ہیں تو بھائی اس لینے کا حق بھی تو ہے تو جتنی نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہم ان کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں مگر معلوم نہیں کیوں شکر ادا کرنا مشکل کام ہے اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عبادی الشکور میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار بندے ہیں اور شیطان نے بھی یہی بات کہی تھی اللہ یہ تیری نعمتوں کو لیں گے تجھے بھولیں گے ولا تجد اکثر ہم شاکرین تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جانچہ ہم نے دیکھا کہ جس پر اللہ کی بہت نعمتیں ہوں وہ بھی شکر نہیں ادا کر پاتا اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک کوک پیپسی کی بوتل پیش کرے تو آپ اس کو بھی چھینچو کہہ دیتے ہیں جس پر وہ دار نے صحت دی بھوک جیسی نعمت دی اور دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے سجوا دیے ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں نہ شروع میں دعا پڑھنی یاد نہ آخر سے دعا پڑھنی یاد تو ہم نے اللہ کا تو شکر ادا نہ کیا جس پر وہ دیوار نے اتنی نعمتیں کھلائی اس کا تو شکر ادا نہ کیا تو ہم نعمتیں لینے کی تمنا تو رکھتے ہیں مگر نعمتیں دینے کی یا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا شوق ہمیں نہیں رہتا ایک آدمی کو یاد جانتا ہے اللہ نے اس کا اتنا کام کاروبار وسیع کیا کہ اگر وہ اپنے علاوہ چالیس اور فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے پوری زندگی چالیس فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے ایک مرتبہ بات چیت میں اس حاجر نے پوچھا کام کیسا ہے کہنے لگا بس گزارا ہے اتنی حیرت ہوئی یہ الفاظ ہم کرتی یا اللہ جس بندے کو اتنا ملا کہ وہ اپنے سوا چالیس فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے جب اس سے پوچھا تو اس کو تو یوں چاہیے تھا کہ کہتا میں اپنے اللہ سے قربان جاؤں جس نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے ادا کیا اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں تو بھائی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے زبان چھوٹی ہو جاتی فطرت ہے بندے کی کریڈٹ سارے قدرت ہے جناب جی، ایک نوجوان انٹرویو کے لیے گیا اور اس کو جاب مل گئی آپ واپسی پہ پوچھیں بھائی انٹرویو کیسا رہا خود جی اس نے یہ پوچھا پھر سوچ کے میں نے یہ جواب دیا پھر اس نے یہ پوچھا میں نے یہ کہا اب میں کی گردان اس نے یہ پوچھا میں نے یہ کیا میں نے یہ جواب دیا چنانچہ اخیر پہ کہے گا کہ مجھے جاب مل گئی اسی آدمی کو اگر فرض کرو جاب نہیں ملتی اور آپ پوچھیں سنائے بھائی آپ کا انٹرویو کیسا رہا کہ بس کی جی جاب نہیں ملی اللہ کی مرضی بھائی جب جاب ملی تھی تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی مگر نعمت ملتے ہوئے خدا یاد نہیں ہوتا تو فطرت ہے بندے کی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا احساس کریں کہ پروردگار نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ان کا خوب شکر ادا کریں بعض لوگوں نے توقع کر لی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں ملنی ہیں جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار دینا بھی جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کا شکر ادا کریں ایک نوجوان جس کو اللہ نے چھوٹی عمر میں اپنے گروپ کا چیئرمین بنا دیا اس کی پندرہ بیس فیکٹریز تھیں ٹوینٹیز میں تھا ستائیس اٹھائیس کی عمر تھی اور وہ چیئرمین بن گیا بہت سمجھدار عقلمند انسان مگر اللہ نے اس پر خوب دنیا کھول دی ایک دن بیمار ہو گیا ایک دن بھی بخار نہیں اترا دوسرے دن بھی بخار نہیں اترا تو تیسرے دن اس نے اپنے دوست ڈاکٹر کو فون کیا بھائی ذرا آئے مجھے چیک کریں کہ بخار اتر نہیں رہا ڈاکٹر صاحب دیندار انسان تھے وہ آئے انہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ آپ یہ یہ میڈیسن استعمال کر لیں اب اس پر وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب تین دن ہو گئے بخار اتر نہیں رہا میری میٹنگز تھیں میرا فلاں تھا میرا فلاں تھا ایسے لوگ کاموں میں بھی تو خوب پھنسے ہوتے ہیں نا تو میرا تو بہت سارا کام رہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں بخار نہیں اتر رہا بٹ ڈاکٹر وائی نہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے نا وائی وی کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اسٹیٹس کو ایک طرف رکھ دی اور کرسی پہ بیٹھ کر بیٹھ کر میں نے اسے کہا وائی ناٹ یو پھر کہتے ہیں میں نے اس کا آنکھیں کھولی میں نے کہا دیکھو اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا اتنا مال گھر کو دیکھو محل کی مانے دیں تم نے اس کے لیے شینڈلیئر سوئٹزر لینڈ سے خریدے تم نے فرنیچر اٹلی سے منگایا تم نے اپنے رگ جو تھے وہ فلاں ملک سے منگائے من پسند کی بیوی سے شادی کی اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دیں دل سکون بھی دیا اطمینان بھی دیا جب تمہیں اللہ نے یہ سب نعمتیں دیں اگر چھوٹی سی بیماری کوئی آ گئی تو یہ کیوں کہہ رہے ہو وائی ناٹ می کوئی نہ آپ کو کیوں بیماری نہیں آنی چاہیے پھر میں نے کہا کہ ذرا سوچو وہ جو نوجوان ماسٹر ڈگری کی ہوتی ہے اور تمہاری فیکٹری کے دروازے پہ پورا پورا دن انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ ہمارا انٹرویو ہوگا جاب کے لیے اور تم ان کو جاب کے لیے انکار کرتی ہو کہ میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں نا ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو اللہ نے وہاں بٹھایا اور تمہیں اللہ نے یہاں چیئرمین کی کرسی پہ بٹھایا تو تمہیں شکر ادا کرنا نہیں آتا کہنے لگے پھر اس کی آنکھوں میں آنسو گئے اور کہنے لگے واقعی میں نا شکرہ انسان ہوں میں آج کے بعد اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہیں تو ہم سوچیں تو کتنی اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے مگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ایک اصول ہے کہ جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نعمتیں اس سے واپس لے لیتے ہیں اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں مصر کے رہنے والے تھے ابن عطا اسکندری رحمت اللہ ہے ان کی کتاب الحکم بہت مشہور ہے شاید اس امت کے لکمان حکیم وہ کہلائے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں ملم یشکر فقط تعرض لزوالها کہ جو انسان نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت اللہ تعالی کو واپس ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے ومن فقد قیدہا ف اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت کو نکیل باندھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو جو انسان نعمت کا شکر ادا کرے گا نعمت اس کے پاس رہے گی بلکہ اور زیادہ نعمتیں ملیں گی ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لن شکر تم ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے کہتے ہیں کہ بڑے میاں تھے ہر وقت ان کو فکر لگی رہتی تھی یہ جو دنیا کی ریل پیل ہے نا میرے اوپر تو کہیں میرے عملوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ مل رہا ہو اور ایسا نہ ہو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں اور وہ فرمائے کہ بھئی ہم نے تو تیرے سب عملوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا اب آخر کوئی کچھ نہیں الحب تی بات کم پی حیات کم دنیا وسطم تمتا تم ان کو فکر لگی رہتی تھی اب جب کچھ اور نعمت ملتی وہ کہتے اللہ بس مجھے اور نہیں چاہیے وہ جتنا کہتے اور نہیں چاہیے اتنا اور ملتی وہ جتنا دعائیں مانگتے اور نہیں چاہیے اتنا اور ملتی تو ایک دن وہ بڑے حیران یا اللہ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہیے آپ کیوں مجھے اور دے رہے ہیں رب کریم نے فرمایا میرے بندے حقیقت یہ ہے کہ تجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنا آتا ہے جب تک تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نہیں رکے گا ہم اپنی نعمتیں ادا کرنے سے نہیں رکے گا تو شکر ادا کرتا رہے گا ہم نعمتیں اور ادا کرتے رہیں گے ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے پاس یہ نعمتیں سلامت ہیں اکثر دیکھا ہے نعمت کی قدر آتی ہے جب نعمت انسان سے چھن جاتا ہے تو نعمتوں کی قدر دانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے نعمتوں کی موجودگی میں شکر ادا کرنا یہ ایک عقل مند انسان کا کام ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ٹیبل کے دوسری طرف بھی تو بٹھا سکتے ہیں آج ہمیں دینے والا بنایا اور سامنے والا لینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف بھی بٹھا سکتے ہیں کتنے لوگوں کو دیکھا کاروبار بہت اچھا ناقدری ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر چیز گئی حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے دن پھرتے دیر نہیں لگاتے اس لیے اگر اللہ رب دت نے نعمتیں دی ہو تو بندے کو چاہیے کہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے جی بھر کے اللہ کی تعریفیں کرے جتنا کر سکتا ہے اتنا اللہ کی تعریف کرے دیکھیں نا اگر کوئی کوئی بندہ آپ کے بیٹے کو جاب دلوائے تو آپ اس کا تذکرہ ہوتے ہی کہیں گے جی بڑا اچھا انسان ہے جی بڑا اچھا اخلاق والا بڑا اس نے میرے ساتھ بڑا بھلا دیا تو جس نے بیٹے کو جاب دلوائی اس کی اتنی تعریفیں جس پر بدگار نے بیٹا عطا کیا کیا اس پر ہم نے اللہ کی تعریفیں کی تو ہمیں نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرنے کی ضرورت ہے احساس کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ عزت نے عطا کی ہیں ہم نعمتوں کو گننا چاہیں ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک مہمان آئے ڈاکٹر تھے ہم نے ان کو کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ جی اب آپ آرام کیجیے وہ بیڈ کے اوپر پیچھے بوٹ لگا کر بیٹھ گئے کہنے لگے جی میں سو جاؤں گا ہم سمجھے چلو لوگ باقی آدمی ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے تصویر پڑھیں گے ذکر کریں گے پھر سو جائیں صبح جب آئے ان کو فجر کے لیے ملنے تو دیکھا کہ وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہے تو پوچھا کہ جی آپ لیٹ کے نہیں سوئے وہ کہنے لگے کہ اصل میں مجھے کچھ عرصہ سے ایک پرابلم ہے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا جو کھانے کا پائپ ہے اس کے اندر ایک ویل ہوتا ہے جو نان ریٹرن وال کہلواتا ہے کھانا اندر تو جانے دیتا ہے واپس نہیں آنے دیتا تبھی تو کھانا کھا کے کوئی سر کے بعد الٹا کھڑا ہو جائے تو کھانا منہ سے نہیں نکلتا وہ روک لیتا ہے میرا وہ وال لیک ہو گیا اب میں جب بیٹھتا ہوں پھر تو ٹھیک اور اگر لیٹ گیا ہوں تو میرے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ میرے منہ کے راستے سے باہر نکل آتا ہے پچھلے آٹھ سال سے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں اس کے بتانے کے بعد خود ہمیں احساس ہوا اللہ ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے تھے یہ لیٹ کے سونا بھی تو نعمت ہے نا پھر ہم نے غور کرنا شروع کیا کتنے جانور ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے چنانچہ زراف کے بارے میں ہم نے پڑھا کتاب میں کہ اس نے سونا ہوتا ہے تو وہ ایک درخت کے قریب آ کے اپنی گردن کسی ٹہنی بڑے تنے کے اندر ڈال دیتا ہے اور کھڑے کھڑے سوتا ہے بندر بیٹھ کے سوتے ہیں کتنے جاندار ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے انسان کو اللہ رب العزت نے نیند کی نعمت بھی دی اور لیٹ کے سونے کے لطف اور مزے بھی عطا ہے یہ بھی تو نعمت ہے نا اللہ کی تو ہم تو نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں لیکن ہر نعمت کا ایک حق ہے کہ ہم شکر ادا کریں ہمیں شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے ہم ادا نہیں کرتے نہ بندوں کا شکر ادا کر پاتے ہیں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں چنانچہ آپ اس کا تجربہ کریں سات آٹھ بچے ہوں گے نا آپ ان کو کوئی کھانے کی چیز دیں تو مشکل سے کسی ایک کی زبان سے جزاک اللہ کا لفظ سنیں گے کوئی جزاک اللہ بھی نہیں کہے گا اس کا مطلب یہ کہ ماں نے ان کو شکر ادا کرنا سکھایا ہی نہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسی ماں کو بھی دیکھا کہ جس نے ایک کھانے کے دوران چھتیس مرتبہ اپنے بچے سے تھینک یو کا لفظ کہلوایا چھتیس مرتبہ ایک کھانے کے دوران اور آج کل کے مسلمان ماں ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا کرنا نہیں سکھاتے بچے کو سکھائے کہ جزاک اللہ مرد کو کہتے ہیں جزاک اللہ عورت کو کہتے ہیں تعلیم حالانکہ حکم ہمیں ہے کہ ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو ہمارے اندر یہ شکر ادا کرنے کی عادت زیادہ ہونی چاہیے اس کو بڑھائیں نتیجہ کیا ہوتا ہے بڑا بھائی جتنی بھی قربانی دے چھوٹے کے لیے چھوٹے کی زبان سے شکریہ کا لفظ لے کرتا اب ذرا سا بھی کوئی کام خراب ہو جائے تو معلوم نہیں الزام کتنے بڑے بڑے لگا دیتا ہے ہمیں اپنے اندر اس صفت کو مزید بڑھانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اشکر قید الموجود و سید المفقود کہ شکر جو موجود ہوتا ہے اس کو قید کرنے والی بات ہے اور جو مقبول ہوتا ہے اس کو شکار کرنے والی بات ہے جو نہیں ہوتا اللہ وہ بھی ادا کرواتے ہیں جو ہوتے ہیں اللہ اسے باقی اور سلامت رکھتے ہیں شکر کیسے ادا کریں اس کے دو طریقے ایک تو یہ کہ انسان اپنی زبان سے بھی اللہ کی تعریفیں کرے الحمدللہ کہے چنانچہ اپنی گفتگو میں الحمدللہ کا لفظ ہمیں زیادہ استعمال کرنا چاہیے الحمدللہ میں صبح اتنے بجے اٹھ گیا یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ اللہ نے آنکھ کھول لی الحمدللہ میں کتنے بجے دفتر گیا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا اگر کوئی پرابلم ہوتا تو دفتر ہی نہیں جا سکتے پیٹ خراب ہوتا تو چھٹی ہو جاتی تو اللہ نے سب کچھ سلامت رکھا الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو اسکول میں چھوڑا بھائی آپ اور بیٹا صحت مند تندرست تھے تو وقت پہ پہنچے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیسے وقت پہ پہنچے تو الحمدللہ کے لفظ کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اپنی گفتگو میں اس کو کامنلی یوز کریں گھر میں عورتوں کو سکھائیں بچوں کو سکھائیں کہ اپنی گفتگو میں الحمدللہ الحمدللہ جس بندے نے الحمدللہ کہہ دیا گویا اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر دیا اور دوسری بات کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جو محسن ہوتا ہے انسان اس کی نافرمانی کرنے سے شرماتا ہے اور جی فلاں بندے نے میرے ساتھ احسان کیا میں اسے نام کیسے کروں اسی طرح جب اللہ نے اتنے احسانات فرمائے تو بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ کیسے کریں اس لیے نماز پڑھیں نیکی کریں سچ بولیں سچا انسان بن کے رہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو انسان زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے تو پہلی بات فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے اور دوسری بات فرمائی بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے اس دنیا میں انسان پر حالات بدلتے بدلتے ہیں کبھی کچھ حال کبھی کچھ حال تو اگر تنگی آئے بیماری آئے غم پریشانی آئے تو ان پیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تسلی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے ہم ابھی جنت میں نہیں پہنچے کہ جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر توقع ہم نے یہی رکھی ہوئی ہے کہ بس ہمیں تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے کئی پریشانیاں اس دنیا میں آئیں گی ہاں جو بندہ جنت میں داخل ہونے لگے گا وہ پھر کہے گا الحمد للہ وہ وقت ہوگا جب انسان کے اوپر سے غم پریشانی ختم ہو جائے دنیا میں جب تک ہے تو دنیا کا نام ہے مسائل استعمال ایک مسئلہ ختم تو دوسرا شروع دوسرا ختم تو تیسرا شروع کچھ نہ کچھ تو رہے گا تو اس دنیا میں تو توقع رکھنی چاہیے کہ حالات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں پریشانی بیماری مصیبت آ سکتی ہے اور ہمیں اس میں صبر سے وقت گزارنا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا اور ہمارے اوپر تو پریشانیاں آئی ہی کیا ہیں ہمارے بڑوں نے جو اس دنیا میں غم دیکھے ہم نے تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں دیکھا اللہ تعالی چاہتے فرماتے ہیں ون نم و من الخوف ول جو نب من الاموال والانفس و بشیر الصابرين اب ان تمام آزمائشوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم نے تو گویا پریشانیوں کو دیکھا ہی نہیں ہے یوں سمجھیے خوف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوف کے کتنے مواقع آئے آپ غور کریں ہجرت کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور گھر کے گرد قریش مکہ کے لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ آپ باہر نکلیں گے آپ کو شہید کر دیں گے اب ذرا ریئلائز کریں کرے نا کہ باہر لوگوں نے گھیرا کیا ہو اور انسان اندر گھر میں اکیلا ہو تو دل پر کیا چکیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو بار فور میں مکہ کے لوگوں نے انعام جو ہے متعین کر دیا کہ ایک سو اونٹ اس کو انعام دیں گے جو ڈھونڈ نکالے گا کا مکرمہ تھا ہر بوڑھا جوان پہاڑوں کی طرف نکل گیا کہ ہم ڈھونڈے نبی علیہ صاحب اسلام گار سور میں ہیں صدیق غلام فرماتے ہیں کہ کفار غار کے دروازے پر اتنا قریب آ گئے کہ ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے اگر وہ نیچے جھک کے دیکھتے تو شاید ان کی نظر ہم پر پڑ جاتی اندر انسان چھپا ہو اور جان کا دشمن دروازے پر اتنا قریب پہنچ جائے تو خوف کتنا دل بھی ہوتا ہے ہم نے تو کبھی خوف کو ایکسپیرینس نہیں کیا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابھی طالب میں دو سال کے لیے بچوں سمیت بند کر دیا گیا کھانے پینے کی چیزیں جاتی نہیں تھی تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی اس دین کے بارے میں کیا خوف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا کوئی بھی اپنا نہیں تھا حتیٰ کہ ایک چچا جو تعاون کرتے تھے انہوں نے بھی بلا کے کہہ دیا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں اب کون رہا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیا جائے جب پیغام میں لے کر آیا ہوں میں وہ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کو بھی برداشت کیا والو اور بھوک بھی برداشت کروائی سیدہ شخص صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبوت کے دس سال جو تھے یعنی نبوت کے جو تیئیس سال تھے اس میں نبی علیہ السلاط السلام کی مبارک زندگی میں تین متواتر دن ایسے نہیں آئے کہ تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن پاکا دو دن کھایا تو تیسرے دن پاکا ہمیں اگر دن میں تین دفعہ نہیں تو دو دفعہ تو مل ہی جاتا ہے اگر دو دفعہ نہیں تو ایک مرتبہ تو ہر بندہ کھا بیٹھتا ہے ہمیں تو بھوک کا پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھوک برداشت فرمائی سیدہ صدیق لانا فرماتی ہیں کہ کئی کئی مہینے ہمارا دو چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک کھجور اور ایک پانی متوقع کھجور کھا لیتے تھے پانی پی لیتے تھے مہینوں اس طرح گزرتے تھے فرماتی ہیں کہ ہمارے چولہے میں گھاس اگاتی تھی چولہے میں گھاس کب اگتی ہے جب مہینوں آگ نہ جلے ہے کوئی بندہ یہاں مجمے میں جو کہے جی کہ میرے گھر کے چولہے میں آگ گھاس اگائی بھائی دو دن نہیں پکے گا تو تیسرے دن چوتھے دن آخر آگ جلے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چولہے میں گھاس اگتی آپ سوچئے کیا بھوک برداشت کرنی پڑتی ہو چنانچہ ایک واقعہ سن لیجیے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر میں روٹیاں بنائی چار روٹیاں ایک حضرت علی لانوں کو دی ایک سیدنا حسن لانوں کو دی ایک سیدنا حسین لانوں اور ایک اپنے لیے جب کھانا کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ کھانا تو کھا رہی ہو پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا کہ نہیں ملا تب انہوں نے آدھی روٹی بچا دی اور اپنی چادر میں اس کو لپیٹا اور نبی علیہ السلام اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا پوچھا کیسے آنا ہوا ابا حضور میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں نبی علیہ اسلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس میں سے ایک لکما توڑ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ مجھے قسم ہے اس پر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تیسرا دن گزر گیا میرے منہ میں کوئی روٹی کا لکما دی گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک برداشت نہ ونقص من اموات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقص اموال سبحان اللہ جب ہجرت کی تو ہجرت کے وقت کوئی اپنے ساتھ کنٹینر تو بھر کے نہیں نہ لے گئے تھے تنے تنہا سفر کیا جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں رہ گیا صحابہ کے مال پر بھی قریش مکہ نے قبضہ کیا نبی علیہ السلام کا جو تھا وہ بھی مکہ سب چھوڑ دیا اللہ کے ہم نے تو کبھی زندگی میں ایسی قربانی نہیں کی ول انفس اور جان کا نقصان کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے کہ جن کے گھر کے اپرادھ میں ابھی تک دادا پر دادا تو فوت ہوئے مگر باقی سارے افراد صحت سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں دیکھیے سیدہ زینب وفات پا گئی سیدہ رقیہ وفات پا گئی ام کلثوم وفات پا گئی اللہ نے بیٹے عطا کیے تو وہ بھی وفات پا گئی کتنے گھر کے لوگ تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا پھر بی بی وفات پا گئی تو معلوم ہوا کہ ہمیں تو نقص منل انفس والا تجربہ بھی اتنا نہیں ہوا جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مصیبتیں آئیں مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا ہم بھی تو صبر کریں نا بے صبری سے ہوتا کیا ہے بے صبری سے صبر کا ثواب ختم ہو جاتا ہے مصیبت تو نہیں نکلا ٹلا کرتی تو بے صبری کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس لیے فرمایا کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے اور بلا کی زینت صبر کرنے میں اگر مشکل حالات آ جائیں تو یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے اچھے حالات بھی تو رکھے ہیں زندگی میں اگر غور کریں نا تو ہماری زندگی میں آسانیاں زیادہ مشکلات تھوڑی صحت زیادہ بیماری تھوڑی خوشی زیادہ غم تھوڑے پیٹ بھرے کی حالت زیادہ بھوک تھوڑی تو معلوم ہوا کہ نعمتیں زیادہ ہیں اور غم پریشانیاں تھوڑی ہیں اس کو کسی نے کہا اللہ والے تو ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں نا کسی عارف نے یوں کہا لطف سجن دم بدم تہرے سجن گاہ گا کہ اس محبوب کا لطف تو ہر وقت ہے عنایتیں ہر وقت ہیں اور اس کا خفا ہونا یا ناراض ہونا وہ کبھی ہی کبھی لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ سجن باہی سجن اے میرے مالا میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں میں ایسے بھی آپ سے تو جس حال میں رکھے میرے مالا میں تجھ سے راضی ہوں تو نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں طباف کر رہا تھا ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے خاتون تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں تھی میرے تین بچے تھے چھوٹی عمر کے گھر میں میں روٹیاں بنا رہی تھی میرے دو بچے کھیل رہے تھے اور ایک چھوٹا بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا وہ بھی کھیلتا تھا اچانک مجھے کمرے سے شور کی آواز آئی میں نے جب جا کر دیکھا تو اصل میں گھر میں ایک چھری تھی جو کافی تیز تھی وہ کہیں بچوں کے ہاتھ آ گئی تو بچے نے ایک نے دوسرے بھائی کو کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ چھری کتنی دیر ہوتی ہے اس نے کہا نہیں تو اس بچے نے نادانی میں چھوٹے بھائی کے گلے پہ چلا دیا اور ونڈ پائپ اس کا کٹ گیا اب جب وہ بچہ تڑپنے لگا تو یہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا میں نے اس کی لاش اٹھائی اور سہن کے اندر آ کر چار پائی پٹا تو پھر میں فکر مند ہوئی کہ میرا دوسرا بیٹا گیا کہاں نظر نہیں آ رہا میں ڈھونڈنے لگی اب وہ بچہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا تو ہمارے سہن کے اندر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی وہ اس کے پیچھے چھپا تھا جب میں وہاں دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اس بچے کو کاٹا اور وہ بچہ بھی وہاں مرا پڑا کہنے لگی میں اس کی لاش اٹھا کے لے آئی اور اس کو لا کے کے پہلے بچے ساتھ بستر پر لے کے تو میں نے محسوس کیا کہ میرا تیسرا بچہ چھوٹا تھا وہ تو ادھر کھیل رہا تھا کہنے لگی جب میں قریب آئی میں نے دیکھا وہ بچہ چھوٹا تھا رینگتے تھے وہ تنور کے اندر جا گرا تھا میں نے ہوئی لاش اس کی نکال دی تینوں بچوں کو لٹایا ان کو نہلایا ان کو کپنایا اور میں عمرہ کرنے آ گئی اور میں اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں اگر اس حال میں بھی لوگ اللہ سے راضی ہیں تو ہم پر کیا پریشانی ہے تو معلوم ہوا کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے صحابہ جانم ایک فکرا ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے اتنا خوبصورت فکرا ہے سونے کی شیائی سے لکھنے کے قابل فرماتے تھے استقبال المسا بالتجمل و مواد النعم تو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو ہم آج اس بند کے حاصل کریں اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں بھیجیں تو خوبصورتی سے ان مصیبتوں کا استقبال کریں اور جب اللہ نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم آجزی سے نعمتوں کا استعمال کریں استقبال المصائب بالتجمل و ال النعم بالتذلل تو دو باتیں مکمل ہوئی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں اور تیسرا فرمایا کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے آج کل کوئی کسی کے ساتھ بھلا کر لے تو ایکسپیکٹیشن بھی اسکائی ہائی ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ ملے یہ میری تعریفیں کریں لاتو بتلو صادقات ایک مل من والا فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو نیک اعمال کو اس طرح ضائع مت کرو تو اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں تو اللہ کے لیے بھلا کریں یہ امید نہ رکھیں کہ اب یہ ہر محفل میں بیٹھ کے ہماری تعریفیں کرے گا اگر تعریفیں چاہیں گے تو وہ نیکی کا اجر ختم ہو جائے گا تو احسان کی زینت احسان نہ جتلا دیں ہمارے اس کا اتنا خیال رکھتے تھے امام اعظم ابو منیبر رحمت اللہ علیہ گرمیوں کے موسم میں ایک جگہ دھوپ کے اندر کھڑے تھے ایک شاگرد وہاں سے گزرا اس نے کہا کہ حضرت خیریت چل کی دھوپ پسینے میں شرابور آپ یہاں کھڑے ہیں یہ مکان کی ذرا دیوار کے سائے میں آ جائیں تو حضرت نے فرمایا کہ اس مکان والے بندے نے مجھ سے قرض مانگا ہوا تھا قرض حسنا اور آج اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے بلایا تھا میں قرض لینے آیا ہوں اب اس حالت میں میں نہیں چاہتا کہ اس کی دیوار کے سائے سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں میں نے تو قرض اللہ کے لیے دیا میں اتنا بھی اس کے بدلے فائدہ نہیں لینا چاہتا سوچیے لیوا کے ہلا یہ حضرات عمل کیا کرتے تھے صحابہ یامن کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ خریدتے اور کٹری باندھ کے رات کو ان کا دروازہ کھول کے دروازے کے آگے رکھ دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے دیا کس نے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا پتہ بھی نہیں چلتا اس طرح دوسرے بندے کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے گیا کوفہ کیونکہ وہاں وہ بہت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے راستے میں ایک شہر میں میں اسٹے کرتا تھا وہاں ایک موٹل تھا جہاں میں رات گزارتا اور پھر آگے چلا جاتا اس موٹل میں ایک نوجوان تھا جو وہاں میری خدمت کرتا مجھے اچھا لگتا تھا ایک مرتبہ عبداللہ میں مبارک رحمۃ اللہ جب گئے تو نوجوان نظر نہیں آیا پوچھا بھائی وہ نوجوان کہا لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر ایک مقدمہ بن گیا اور وہ تو جیل میں ہے بھائی کیا مقدمہ بن گیا وہ جی اس نے پیسے کسی کے دینے تھے اور ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک میں دے دوں گا اور وہ دے نہیں سکا تو لینے والے نے پولیس کو رپورٹ کر دی پولیس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا بھائی پیمنٹ کرواؤ گے تو تمہیں چھوڑیں گے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ پولیس چیز کے پاس چلے گئے اس کو جا کے پوچھا کہ اس نوجوان کو جیل میں کیوں ڈالا اس نے کہا اس نے فلاں بندے کی پیمنٹ دینی ہے یہ دے یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار دے دے ہم چھوڑ دیں گے آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا اس نے کہا نام بتانے سے مجھے کیا آپ پیمنٹ دیں حق والوں کو حق مل جائے میں ریلیز کر دوں گا لو جی انہوں نے پیسے دے دیے اس نے حق والوں کو بلا کر دے دیے عبداللہ مبارک رام چلے گئے بعد میں وہ نوجوان جیل سے رہا ہو گیا پھر کچھ مہینے بعد عبد اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اسی ہوٹل میں ٹھہرے نوجوان سے پوچھا کیا حال اس نے کہا جی میرے اوپر تو ایک مصیبت بن گئی تھی میں ڈیفالٹر ہو گیا پیمنٹ کرنے میں اور پولیس نے مجھے لاک میں ڈال دیا لاک اپ میں ڈال دیا کوئی اللہ کا بندہ آیا مجھے اس کا نہیں پتا اس نے پیمنٹ کر دی اور پھر میں ریلیز ہوا عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں اس کو نہیں بتا رہے کہ وہ پیمنٹ کس نے کی تھی ساری زندگی وہ نوجوان یاد کرتا رہا کہ کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا عبداللہ مبارک نے ظاہر بھی نہ کیا جب عبداللہ مبارک کی وفات ہوئی تب پولیس والے نے اس نوجوان کو بتایا کہ تیری پیمنٹ تو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ نیکی کر دریا میں ڈال کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھلا بھی کریں اور بھلا بھی اللہ کے لیے کریں یہ نہیں کہ ہر محفل میں اس کے تذکرے شروع کر دیں اللہ کی رضا کی امام زین اللہ نہیں اللہ علیہ بہت نازک بدن تھے جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے والے نے ان کو دیکھا کہ ان کے کندھے پہ کالا سا نشان ہے یہ نشان کیوں ہے کسی کو پتہ نہیں تھا گھر کے لوگوں سے کنسلٹ کیا انہوں نے کہا جی، ہمیں تو اس کی ریزن معلوم نہیں چنانچہ ان کو نہلایا گیا کفنایا گیا دفنا دیا گیا ایک ہفتہ جب گزرا تو آبادی کے جو معذور لوگ تھے ہینڈی کیپ تھے بوڑھے تھے ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی بھرا کرتا تھا تب پتا چلا کہ جب لوگ سو جاتے تھے حضرت نے مشک بنائی ہوئی تھی پانی بھرا کرتے تھے اور ایسے سینئر سٹیزن اور ہینڈی کیپ لوگ جو تھے کندھے پہ مشک اٹھا کے ان کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے ساری زندگی اس عمل کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہے تھے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں معلوم ہو یا ہمارے رب کو معلوم ہو سوچے ذرا اگر نہیں تو پھر نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم ایسے بھی عمل کریں گے کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلے سوائے ہمارے پرتھیکار وہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان راز ہو حدیث پاک میں آتا ہے ایسے خفیہ عمل جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر کا ریٹ بھی بہت بڑھا دیا کرتے ہیں تو فرمایا کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے اور چوتھی بات فرمائی کہ نماز کی زینت خوشو خزو میں ہے نماز کی زینت خوشو خزو میں کہ ہم نماز پڑھیں تو بڑی سکون اور تسلی کے ساتھ آپ غور کریں ہم نماز پڑھتے ہیں وقت بھی ہوتا ہے کوئی کام بھی نہیں ہوتا بھاگی دوڑی کی نماز بس رکو سجدہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے ایسے بھاگی دوڑی کی نماز کیا پڑھنی تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکون تسلی کی نماز پڑھا کریں آج کل ہماری نمازوں کا حال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ایک بندہ اپنی فلائٹ پہ جا کے بیٹھے نا بورڈنگ کرے تو جہاز اڑتا ہے یہ تھکا ہوا تھا تو اسے نیند آ گئی اب نیند میں ہی سفر طے ہو گیا تو جہاز لینڈ کرتا ہے جیسے ایک پر یہ زمین پہ لگتے ہیں نا تو اس کی آنکھ کھلتی ہے او اچھا منظر آ گئی ہماری نماز بالکل اسی طرح اللہ اکبر امام صاحب نے کہی اور ہم نے پرواز شروع کر دی خیالات کی دنیا میں اور ابھی پرواز ہماری چل رہی ہوتی ہے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ رحمت اللہ اور ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے اب لینڈنگ ہو گئی ہے ہم واپس اسی دنیا میں آ جاتے ہیں ایسی نمازیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی نماز پڑھیں سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ توجہ اللہ رجوع اللہ کے ساتھ بلکہ ہم نے تو نوجوانوں میں ایک عجیب عادت دیکھی کہ نسلیں پڑھنے کی عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے زہر کی نماز ہوگی نا تو اس کی نقلیں غائب مغرب کی نماز تو آخری نقلیں غائب عشاء کی نماز بھیتر کے آگے پیچھے کی نفلیں غائب بھائی نفلیں نہ چھوڑیں کیوں ہمارے علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کوتا ہوگی اور نام امال میں نوافل ہوں گے تو توقع رکھتے ہیں اللہ تعالی کریم ہے وہ ان فرضوں کو نفلوں کے بدلے میں کمپنسیٹ فرما دیں گے تو نفل تو پڑھنے چاہیے to be off the safe side اور ویسے بھی نفل اس لیے پڑھ لیا کریں کہ معلوم نہیں کس زمین پر کیا ہوا میرا سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے ہم تو نہیں جانتے اس لیے نقلیں شوق سے پڑھا کریں تسلی کے ساتھ نواز پڑھا کریں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ہر سجدے میں اکیس مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھا کرتے ہیں ہم تو تین مرتبہ پڑھتے ہیں نا اور وہ بھی جلدی جلدی سے وہ ہر سجدے میں اکیس مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھا چلو ہم تین کی جگہ پانچ ہی دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں بھائی آج چھٹی کا دن ہے تو نماز کو ذرا سکون تسلی کے ساتھ جیسے اللہ سے انسان ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے اس طرح پڑھے یہ ہے سکون کی نماز یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں یہ نماز قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کے دیدار کی شکل میں سامنے ظاہر ہوگی ایسے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا لیکن اس کو خیالات آتے رہتے ہوں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن جب جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالی کا دیدار ذاتی ہوگا پھر اس کے اوپر صفات کے پردے آ جائیں گے کیونکہ اس کو خیالات آتے تھے دنیا سے جو بندہ بغیر خیال والی نماز پڑھتا ہوگا اس مومن کو جنت میں جا کر بغیر صفات کے پردوں میں اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہوگا وہ فرماتے ہیں جیسی نماز پڑھتے ہو جنت میں مومن کو دیدار اسی کیفیت کا حاصل تو ہمیں دنیا میں ایسی کوئی تو دو رکت پڑ جائے کہ جس میں سکھ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہمیں کوئی بھی کسی دنیا کا خیال مشق کرنے سے آ جاتا ہے اور یاد رکھیں نماز بنانی پڑتی ہے خود بخود نہیں بن جاتی اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے ایک بندے نے اگر باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی تو جاگنگ کر رہا ہے اور کبھی وہ ٹریڈ مل کے اوپر چل رہا ہے اور کبھی ایک لیدر کا تکیا ہے اس کو مکے مار رہا ہے پوچھیں یہ کیا کر رہا ہے وہ کہے گا میں پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ جب میں رنگ میں اتروں تو میں چیمپئن بن جاؤں اب اگر یہ بندہ باکسنگ کے مقابلے کا اناؤنس تو کر چکا تیاری نہیں کرتا تو رنگ میں اس کے ساتھ ہوگا کیا یہ پہلے پہ ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا بالکل اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے رنگ میں اترتے ہی ہم حضوری کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کے لیے رنگ کے باہر اس کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے ہمارے مشاہد جو کہتے ہیں نا کہ ذکر کرو اور ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو چلتے پھرتے لیتے بیٹھے دن میں اللہ کی طرف دھیان اصل میں وہ نماز کی پریکٹس ہے جو خارج نماز کروائی جاتی ہے چنانچہ جس بندے کی طبیعت پہلے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے رنگ میں داخل ہوتا ہے کامل دنیا سے اس کو انتخاب محسوس ہوتا ہے وہ پھر اپنے اللہ کے ساتھ واصل ہو جاتے ہیں ہم کلام ہو جاتے ہیں پھر اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ جیسے میرے مالک اس کا جواب دے رہے ہو میرے بندے نے میری حمد بیان کی اس لیے ہم نماز کو بنانے کی کوشش کریں اور اللہ سے یہ نعمت مانگیں فرمایا آپ نے نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں بلا کی زینت صبر کرنے میں محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں نماز کی زینت خوشو اور خزو میں اور خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑنے میں کوئی بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے تو بھئی خوف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان نفرمانی چھوڑ دے وہ کیسا خوف کہ انسان آنسو بھی بہا لے گناہ کرنا بھی نہ چھوڑے اچھا انسان وہی کہ جو اپنے مالک کی نافرمانی سے بچے سر شکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آواز کیا لوگ چلے گئے ایک نوجوان آیا لگتا تھا بڑے امیر گھرانے کا ہے کسی نواب کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اور بھی پندرہ بیس نوجوان تھے وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ کیا بات کہی میرے تقریر کا ایک فکرہ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے بات کیا تھی کہ سر سی احمد اللہ نے بیان میں یہ کہا تھا ادب سی کبیا تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک کبھی کی نافرمانی کر رہا ہے کہتے ہیں جب اس نے پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھو انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں رب سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں اور تعجب ہے کہ اتنا کمزور اتنے کبھی کی نفرمانی کرتا ہے کہنے لگے اس نے یہ الفاظ سنے آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا آج کے بعد میں اس قادر پر ردگار کی نفرمانی نہیں کرتا ہم بھی اللہ رب العزت کی نفرمانی سے بچے ایک صحابی نبی اسلام خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں نبی اسلام نے فرمایا اتق المحارم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تگن آبود الناس انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو بن جائے گا تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور دعا مانگے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں نا جو زیادہ بولتا ہو ہر بات کا جواب دیتا ہو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے بڑا مطالعہ ہے وہ فرماتے ہیں نہیں جس بندے پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں وہ شخص اتنا بڑا عالم ہے اس لیے کہ اب وہ گناہوں سے خود بچے گا تو خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑنے میں اور آگے فرمایا کہ طالب علم کی زینت آج میں ہے جو انسان چاہے کہ مجھے علم کی دولت ملے اس کو آج بننا چاہیے اپنے اساتذہ کے سامنے حدیث سے مبارکہ ہے تبادر لمن تتعلمون منہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے توازو اختیار کرو علم کو ہے اللہ نے عظمت دی ہے یاد رکھیے علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ عظمتوں والے ہیں تو علم کے اندر بھی عظمت ہے یہ ملتا اس کو ہے جو جھکتا ہے جو نہیں جھکے گا اس کو نہیں ملے گا حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے لا العلم مستعیم ولا مستقبل کہ جو شرمانے والا ہو یا تکبر کرنے والا ہو ان بندوں کو علم حاصل نہیں ہوتا تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان جھکے پھر یہ نعمت ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا پانی نچان کی طرف جاتا ہے تو علم کی نعمت بھی نچان کی طرف جاتی ہے جو اہل وقت ہوتے ہیں ہمیشہ جھکتے رہتے ہیں جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سراہی جب سر جھکاتی ہے پیمانہ پھر بھرتی ہے ورنہ تو پیمانہ بھر ہی نہیں سکتی توازوں کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے توازوں کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے کہ جاری قید بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی جتنا سراہی زیادہ جھکتی ہے اتنا قید زیادہ جاری ہوتا ہے پانی جاری ہو جاتا ہے تو علم انسان کو توازو سے ملتا ہے اب ایک نقطے کی بات کو لبا کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سر مو آدم علیہ السلاط اسلام کو جو سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو اس کی وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاسما تھا تو علم الاسما کی وجہ سے فرشتے جھکے نا ان کے سامنے تو علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سر نگوں وہ کیسے کہ خضر علیہ السلاط اللہ کے ولی ہیں اور سیدنا موزا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے سورہ کہاں پڑھ کے دیکھیے موزا علیہ السلام تو سلام ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے ہیں تو علم کے سامنے انبیاء کو بھی جھکنا پڑا اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی جناتی جی، ملا جیوا رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے اور وقت کا بادشاہ ملنے آتا تھا ایک ایک گھنٹہ انتظار کرتا تھا جب حضرت کا درس مکمل ہوتا تب مسافہ کیا کرتا تھا علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سر نگو علم کو اللہ رب العزت نے یہ بڑھائی دی ہے اور علم کی وجہ سے پھر انسان کو دنیا میں عزتیں ملتی ہیں ساتویں بات فرمائی کہ علم کی زینت علم میں ہے علم کہتے ہیں ٹالرنس کو حلیم التبا وہ بندہ جس میں ٹالرنس زیادہ ہو جو برداشت کر سکتا ہو تو علم کی زینت علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ فرمایا مکان اللہ علیمن حلیمہ تو یہ دونوں صفتیں اکٹھی اچھی لگتی ہیں کہ اللہ جتنا علم کسی کا بڑھائے اس کے اندر علم بھی اتنا بڑھ جائے آپ اگر غور کریں تو آج ہم اس میں بہت کوتا کے مرتکب ہوتے ہیں اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ معمولی باتوں پہ غصہ ڈے ٹو ڈے کی باتیں ہوتی ہیں اس پہ غصہ کر جاتے ہیں اور کبھی تو بغیر وجہ کے غصہ چنانچہ نوجوان آیا کہنے لگا تھا پتہ نہیں کیا باہر دوستوں میں بڑا ٹھیک رہتا ہوں گھر آتا ہوں تو بس پارا چڑھا رہتا ہے بھائی کوئی وجہ بھی کوئی وجہ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ دیکھے شیطان آگ سے بنا اور یہ شیطانیت جتنی دماغ میں زیادہ ہوتی ہے نا اتنا پارا چڑھا رہتا ہے بندے کا تو اس شیطانیت سے جان چھڑاؤ چاہیے کہ گھر میں آئے شگتا چہرے کے ساتھ سیدا شدید رانا کرواتی ہیں نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے تو ہم سنت پر عمل کریں تو علم کی کمی آج بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے چھوٹی بات کا بٹنگر بن جاتا ہے چنانچہ ایک ملک میں ہمیں ایک عجیب واقعہ سننے میں آیا دو میاں بیوی اور دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ان میں تیئیس سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد پھر سیپریشن ہو گئی اور طلاق ہوئی تو نکمی سی بات میاں کو ایک دن دفتر میں میٹنگ میں پہنچنا تھا آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ٹائم کم ہے انہوں نے کہا چلو میں ناشتہ تو نہیں کرتا میں برش کر لیتا ہوں تاکہ میں جلدی سے پہنچوں اور واش روم میں کوئی بچہ تھا تو انہوں نے کیا کیا وہ کچن میں چلے گئے اور کچن کا شینک تھا وہاں جا کے انہوں نے ٹوتھ پیسٹ کر دی اور جب بی بی صاحب آئی انہوں نے دیکھا کہ کچن کے شینک میں خامن نے ٹوتھ برش استعمال کیا بڑا غصہ اب میاں صاحب آئے تو وہ آرگومنٹ کرنے لگی آپ تو بہت ہی ٹف رف ہیں آپ کے اندر سوفیسٹیکیشن ہی نہیں ہے لکھے پڑے ہیں آپ کو ایجوکیٹ نہیں آتے اس نے کہا بھائی میری مجبوری تھی اس نے کہا نہیں آپ ہیں ہی ایسے لوگ اتنی چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی بن گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہم نے جب سنا تو میں نے واقعہ سنانے والے کو کہا کہ واقعی مجھے بھی لگتا ہے کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا حضرت آپ کا کیا مانا کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے میں نے کہا انگریزی کے نہیں اردو کے کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ اس کو کیا کہنے تیئیس سال کی ایسوسیشن کے بعد جو بندہ بیوی کو اتنی چھوٹی سی بات پہ طلاق دے وہ پھرا ہوا دماغ نہیں تو پھرا کیا تو ہمارے اندر علم کی بہت کمی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم کی ایک مثال ہے بچوں کے ساتھ بھی علم بوڑھوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی جوانوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کھیل چنا ایک لڑکے تھے نوجوان صحابی وہ کہتے ہیں کہ مجھے عادت تھی مجھے بھوک لگتی تو میں کوئی بھی کھجور کا پھل پسند آتا نا تو میں اس کو کھا لیتا تھا اتار کے ایک دن مجھے مالک نے پکڑ لیا اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آیا کہتے ہیں پہلے تو میں بڑا گھبرایا پتہ نہیں مجھے جڑے لگیں گے میرا ہاتھ کٹے کیا ہو بڑا نروس تھا میں اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکا میری کھجورے بغیر اجازت کے اتار کے کھاتا ہے نبی علیہ اسلام نے مجھے دیکھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا ہم ہوتے تو ہم کیس کو کیسے ڈیل کرتے بھائی فلاں تو ایسا اور تو ایسا ایسے مزاج سے ہم بات شروع کرتے دو چار گالیاں نکالتے نبی علیہ اسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے قریب ہوا تو نبی علیہ السلام نے شب تک بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا ہاتھ سر پر رکھنے سے میرا آدھا ڈر ختم ہو گیا میرے اندر کانفیڈنس آ گیا تو نبی علیہ السلام نے کوشچن پوچھا بھائی تم دوسروں کی کھجورے بغیر اجازت کیوں کھاتے ہو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اور مجھے جو کھجور پسند ہوتی ہے میں اتار کے کھا لیتا ہوں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے مسئلہ سمجھایا فرمایا کہ دیکھو جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوتی ہیں وہ ازن عام ہوتا ہے وہ اتنے عام سب کی اجازت ہے تو نیچے گری کھجور تو بے شک کھا لیا کرو پکی کھجوریں اتار کے کھانے کے لیے مالک سے اجازت لینی ضروری ہے فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے پھر مسئلہ کھول دیا تو مجھے پتا چل گیا کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد نبی اسلام نے مجھے ایک روا دی اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس کی بھوک کو دور فرما دے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے لوٹ کے آیا پوری زندگی میں نے کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کیا یہ ہوتا ہے علم کہ جڑ ہی کاٹ کے رکھتی چیز کی نبی علیہ السلام اسلام نے پہلے پوچھا کہ مسئلہ کیا پھر مسئلہ سمجھایا پھر اس کو دعا بھی دی تو اس نے گناہ ہی چھوڑ دیا کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں ہم تو ذکر میں لگے ہوئے دعوت میں لگے ہوئے دین میں لگے ہوئے نوجوان بچہ کئی مرتبہ رات دیر سے سویا جوانی کی پکی نیند ایک دفعہ آواز ہی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ جاتی مردار سویا پڑا ہے شرم نہیں آتی کھاتا ہے بیل کی طرح نماز کے نہیں اٹھتا اب ذرا سوچیے ہم دین دار ہو کر اپنے بچے کو یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر آج ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہے حد سے زیادہ کمی ہے اسی وجہ سے گھروں میں جھگڑے زیادہ کوئی گھر بتا دیجئے میاں بیوی کے جھگڑے بھائی بھائی کے جھگڑے پڑوسی سے جھگڑے ہر جگہ جھگڑے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے ٹالرنس نہیں ہوتی بات برداشت ہی نہیں ہوتی اور ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ دو بندے یہ بھی بول رہے ہیں یہ بھی بول رہے ہیں نہ یہ سن رہا ہے نہ یہ سن رہا ہے تو بھائی مسئلہ کیسے حل ہوگا اتنی بھی ٹالرینس نہیں ہوتی ہمارے تو نبی علیہ صاحب اسلام بچوں کے ساتھ بھی علم کا معاملہ اور عورتوں کے ساتھ بھی علم کا معاملہ چنانچہ ایک مرتبہ سیداش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھا انہوں نے کوئی بات کی نبی علیہ السلاط اسلام نے ان کو بات سمجھائی اتنے میں صدیق صدیقہ اللہ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ حکم بن جائیں ہمارا فیصلہ کروا دیں انہوں نے کہا بہت اچھا نبی السلام نے فرمایا عائشہ تم بات بتاؤ گی یا میں بتاؤں انہوں نے جلدی میں کہہ دیا آپ ہی بتائیں ٹھیک ٹھیک بتانا وہ بیوی کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے آپ ہی بتائیں ٹھیک ٹھیک بتا اب سیدہ صدیق اکبر نے سنا انہوں نے کہا عائشہ تجھے تیری ماں روئے کیا نبی علیہ السلام تو سلام صحیح سے نہیں بتائیں گے ایک تھپڑ انہوں نے مارنے کی کوشش کی نبی علیہ السلام نے بچایا عائشہ لانا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ ابو ہیں کہیں دوسرا نہ لگا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم اپنا معاملہ خود حل کر لیں گے آپ جاؤ ابو بکر صدیق لانا چلے گئے علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا عائشہ دوسرے تھپڑ سے میں نے بچایا ہے نا مسئلہ یاد ہو گیا تو اللہ کے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ علم کا یہ معاملہ بوڑھوں کے ساتھ علم کا معاملہ ایک صحابی آئے وہ دیہات کے رہنے والے تھے مسجد نبی کے اندر آ کر بیٹھے ان کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی یورینیشن کی مسجد نبی کا جو کمر لے لیا تھا نا وہ چھوٹا سا تھا مگر جو لینڈ آکوپائڈ تھی نا وہ ذرا زیادہ تھی کوٹ یارڈ بھی تھا سہن بھی تھا ان کو پتا نہیں تھا وہ کمرے سے نکلے اور دیہاتی لوگوں کو تو جہاں جگہ مل جائے وہ پیشاب کر دیتے ہیں انہوں نے بھی پیشاب کرنا شروع کر دیا اب جس نے دیکھا اس نے کہا کیا کر رہے ہو نبی اسلام نے منع کر دیا اب نبی علی اسلام کا تحمل دیکھیے اور حکمت عملی دیکھیے جو بندہ پیشاب کرنے کی ابتدا کر چکا ہو پھر وہ تو اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتی اگر اس کو منع کیا جاتا بدن بھی ناپاک کپڑے بھی ناپاک اور مسجد نبی کا زیادہ حصہ بھی ناپاک ہوتا نبی علیہ اسلام نے خاموشی اختیار فرمائی وہ پارے ہو گئے مٹی استعمال کر لی اٹھ کے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ بڑے عظیم ہیں ہمیں اس کے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے جب نبی اسلام نے بات سمجھائی تو تب ان کو محسوس ہوا اس بڑے میاں کو کہ میں کتنا بڑا بلنڈر کو مٹ کر بیٹھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب احساس ہوا کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی میں آج کے بعد کبھی کوئی ایسی کام نہیں کروں گا نبی علی صاحب نے بات سمجھانے کے بعد جب برخاست کی تو وہ صحابی جانے لگے نبی علیہ صاحب اسلام نے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے کپڑے ہدیہ کے طور پر دیے انہوں نے وہ کپڑے پہن لیے بڑے خوش جب جانے لگے تو پیدل نبی علیہ صاحب اسلام نے ان کو سواری بھی پیش کی بھئی آپ پیدل آئے ہو سواری پہ سوار ہو کے جاؤ وہ سواری پہ سوار ہو کے گئے جب اپنے گاؤں پہنچے تو گاؤں سے باہر ہی اے میرے چچا اے میرے ماموں اے میرے بھائی سب لوگ حیران بھائی تجھے کیا ہو گیا کیوں تم اس طرح آوازیں لگا رہے ہو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا کہ مجھ سے تو اتنی بڑی غلطی ہوئی نہ انہوں نے میری پبلک انسلٹ کی نہ انہوں نے مجھے پنش کیا نہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا کیا پیار سے بات سمجھائی جب میں آنے لگا تو انہوں نے مجھے کپڑے بھی تحفے میں دیے اور سواری بھی تحفے میں دی سب کہنے لگے اچھا اگر اتنے اچھے اخلاق والا کوئی بندہ ہے ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے اس بستی سے تین سو آدمی اس صحابی کے ساتھ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنس کا اور ٹالرنس کا یہ حال ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے چنانچہ آپ اکابر کی زندگیوں کو دیکھیے یہ عادت اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے قاضی کازی تھے چنانچہ ان کی ایک عادت تھی کہ جو مسئلہ انہوں نے ازبر نہیں ہوتا تھا نا یعنی مطالعہ فوری نہیں ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے لا بھائی مجھے نہیں پتا ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی مفتی بنا بیٹھا ہے مرد سے پوچھو عورت سے پوچھو فوراً فتوا شروع لیکن وہ اکابر حضرات اتنے محتاط تھے کہ بندہ مسئلہ پوچھتا تھا اور اگر فوری طور پہ ازبر نہیں ہوتا تھا یا وہ جزی پہلے سامنے نہیں آئی ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے بھائی لا ادبی مجھے نہیں پتا مقصد یہ تھا کہ میں کنسلٹ کروں گا دیکھوں گا پھر اس کے بعد دوبارہ جواب دے دوں اب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا حضرت نے سن کے کہا لا ادری کچھ کو غصہ آ گیا وہ کہنے لگا کہ ویسے تو چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں اور آدھے خزانے کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لادری مجھے نہیں آتا اب دیکھو اس نے کیسی بات کی پرووک کرنے والی کہ یہ چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں اور آدھے خزانے کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لادری تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی یہ تنخواہ ملتی ہے میرے علم کے برابر اس لیے آدھے خزانے کے برابر ملتی ہے اگر مجھے کبھی تنخواہ میری جہالت کے بغیر ملتی تو پورے خزانے سے زیادہ ملتی وہ بچہ مسکرا پڑا اور بات ختم ہو گئی تو دیکھیے اکابر کا حلم کیسا تھا چنانچہ ہمارے حضرت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے وہ اس علاقے میں کوئی مخالف بھی تھا اس نے ایک کٹ بھیج دی بیان سے پہلے جب آپ نے کٹ پڑھی تو کٹ کے اوپر تین باتیں لکھی ہوئی تھیں پرچی کے اوپر پہلی بات لکھی ہوئی تھی کہ تم کافر ہو اور دوسری بات کہ حرام زادے ہو اور تیسری بات کے سنبھل کے بات کرنا اب ہم جیسا کوئی شارٹ ٹیمپرڈ بندہ ہوتا تو کہتا میں ایسے نامعقول لوگوں میں بیان ہی نہیں کرتا اٹھ کے ہی آ جاتے مگر ہمارے اکابر کے زخ بڑے تھے حوصلے بڑے تھے انہوں نے وہ چٹ پڑھ کر سب لوگوں کو سنائی اور سنانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلی بات اسے لکھی ہے تم کافر ہو تو بھائی سب گواہ رہو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد پھر فرمایا کہ بھی لکھا ہے کہ تم حرام دادے ہو تو بھائی میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ ہے میں ان کے نام بتا دیتا ہوں جو بندہ ویریفائی کرنا چاہے جا کے پوچھ لے کہ نکاح کی اولاد ہوں یا بنا کی اس کو بھی پتا چل جائے گا اور بھائی تیسری بات لکھی کہ سنبھل کے بات کرنا تمہیں چندہ کرنے تو آیا نہیں میں تو دین کی بات کرنے آیا ہوں جو کھڑی بات ہوگی میں وہ تو سنا دوں گا اس کے بعد آپ نے بیان شروع کرنا اب بتائیے کتنا بڑا پہاڑ بن سکتا تھا مگر آپ نے اس کو کتنے آرام کے ساتھ مسئلے کو حل کر دیا اس کو کہتے ہیں ٹالرنس اور آج ہمارے اندر اس ٹالرینس کی کمی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً کر دینا انسٹنٹینیسلی غصے کے اندر آ جانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا اتنا جذباتی بنا ہونا کہ بنا سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا لینا قدم اٹھا لینا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے انسان سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے شریعت کا مجھے حکم کیا ہے چنانچہ ہم اپنے اندر ٹالرنس کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینیں جب بنائی جاتی ہیں تو ان مشینوں کے اندر کلیئرنس ہوتی ہے ٹالرنس کلیئرنس شیپ کا سائز اتنا ہوگا تو بیئرنگ کا سائز اتنا ہوگا اب ان میں نا کچھ تھاؤزینڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے اگر وہ فرق نہ ہو تو اس شیپ کے اوپر بیئرنگ فٹ ہی نہیں ہو سکے گا مشین فٹ نہیں ہوگی تو ہی نہیں سکے گی جام ہو جائے گی تو مشین کے چلنے کے لیے بھی ٹالرنس کا ہونا ضروری ہے اسی طرح انسان کی زندگی کی مشین چلنے کے لیے بھی ٹالرنس کا ہونا اور آج ہم بیوی کی بات چھوٹی سی برداشت نہیں کرتے بھائی کی پڑوسی کی والدین کی ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ذرا سی بات پہ والد نے سمجھا دیا غصہ منا لیا امی سے نہیں بولتے کیوں امی نے نہ سمجھا بھائی امی نہیں سمجھائے گی تو کون سمجھائے گا سمجھانے پہ نوجوان اپنی ماں سے ناراض پھرتے ہیں ٹالرنس کی اتنی کمی ہو گئی تو آج کی اس مجلس میں ہمیں دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس کو بڑھائیں گے اور گھروں کے اندر ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں گے ایک اچھا پڑوسی بنیں گے شہر کا اچھا فرد بنیں گے ایک اچھا مومن مسلمان بن کر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا اسلام اپنوں کے ساتھ تو صحیح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ بھی حلم کا معاملہ فرماتے تھے کفار کے ساتھ بھی حلم سے پیش آتے تھے ذرا بات سنیے گا دل کے کانوں سے بات بڑی خوبصورت اور عجیب ہے سبحان اللہ ایک یہودیوں کے عالم تھے ان کا نام تھا زید بن سانا وہ مالدار بھی تھے اور ہیبر بھی تھے عالم بھی بڑے تھے وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو عبداللہ ابن اسلام لانو انہوں نے روایت کیا تو زید لانوں نے یہ کہا ان کو قال لم یب کا من علامات نبوت شعیون اللہ وقت ارب تو ہو کی وجہ محمد صلی اللہ وسلم ہین نظر تو علی السنت کہ جب میں نے پہلی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی تو مجھے ان میں نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئیں سوائے دو علامتوں کے تمام علامتیں مجھے نظر آ گئیں چہرے کو دیکھنے سے سوائے دو علامتوں کے لم اکبر ہما من ہو مجھے دو نشانیوں کا پتہ نہ چل سکا ایک نشانی تورات میں یہ لکھی ہوئی تھی علم ہوں گو ہو کہ وہ جو نبی آب الزما ہوں گے ان کا علم ان کے غصے سے زیادہ ہوگا بلا یزید شدت الجہل علیہ اللہ علم اور جو بندہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا ان کا علم اور بڑھتا جائے گا یہ دو نشانیاں مجھے نظر نہ آئیں فکن تو اب میں موقع کی تلاش میں تھا مجھے انٹریکٹ کرنے کا کوئی موقع ملے کوئی لین دین کوئی بات چیت تو میں ازماؤں کہ ان کے اندر علم کتنا ہے آج وہ کہتے ہیں بخارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من من الخجرات ایک دن نبی علیہ السلاط اسلام حجرات سے باہر تشریف لائے وما ہوا علی ابن ابھی طالب اور علی ابن طالب نام ساتھ تھے کل بدبی ایک صحابی جیسے دیہاتی ہوتے ہیں نا بدوی وہ ان کے پاس سواری پہ سوار ہو کر آیا فقال اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی فلان قد اسلم فلاں بستی کے لوگ ایمان لے آئے وقد اصابت ہم صنعتوں و شدتوں اور ان کو تنگ دستی اور نے پریشان کر دیا پر ان رائی تانتر چلائی رہی بے تو یوں اگر آپ ان کو کوئی چیز ہیلپ کے طور پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ان کو پہنچا دوں گا پلم یقم مبو شعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا جو وہ اس کو دے سکتے پالی زید کہتے ہیں کہ میں نے سوچا سنہری موقع گولڈن اپارچونیٹی پتہ نہ ہو میں ذرا قریب ہو گیا پکل تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ان معلوما من بنی فلان الى عدل کا دعوی کھجوریں بیچنے کا سودا کریں فلاں فلاں باغ کی اتنی کھجوریں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں آپ اس کو دیں یہ لے کے چلا جائے گا نبی اسلام نے جواب میں فرمایا لا یا یہود یہود اے کے بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا بلا اسمی ہا اس بنی فلا بلا کن ابھی وہ کا تمرا معلوما کدا و کدا میں کھجورے تو بیچ دوں گا اتنے پیسے کے بدلے اتنی کھجورے دوں گا لیکن جو تم نے کنڈیشن لگائی ہے نا فلاں باغ کی وہ کنڈیشن مجھے نہیں منظور فقل تو نہ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بس اتنا ریٹ آپ نے اتنی کھجوریں دینی ہیں یہ ڈیل ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ فبا یعنی وہ دئی تو سمانی ندی نارا پاتا ڈیل ہو گئی میں نے اسی دینار دے دیے نبی علیہ السلام نے وہ دینار اس بندے کو دیے کہ بھائی تم جا کے ان غریبوں کو دے دو جو قحط کی وجہ سے پریشان ہے اب ایک ڈیٹ طے ہو گئی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک میں کھجورے دے دوں گا ذرا سنیے زید کہتے ہیں فلما کا نقاب وہ جو ڈیٹ طے کی تھی نا ہم نے اس میں دو دن یا تین دن ابھی باقی رہتے تھے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رجل من الانصار وما ما ابو بکر و عمر و عثمان کی نفر من نبی علیہ اسلام ایک جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ابو بکر عمر عثمان علی ساتھ تھے فلما صلی اللہ جنازت عط تو یہودی کہتے کہ جب نبی السلام نے جنازے کی نماز پڑھا لی تو اس وقت میں آیا اب ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنازہ پڑھتے ہوئے تو کمیونٹی کے سارے لوگ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس نے سب کے سامنے یہ معاملہ کیا کیا ہوا کہتے ہیں کہ میں نے آتے ہی فقت تو بے مجام قمیص ہی و ہی یہ جو قمیص اور تہبند کا جوائنٹ حصہ ہوتے ہیں نا کمر کہتے میں آیا اور میں نے آ کے وہاں سے کپڑوں کو پکڑ لیا آتے ہی بغیر کسی تمیز کے یہ تو مس بہیو کرنے والی بات ہوئی نا اور اکیلے میں بھی نہیں لوگوں کے سامنے آتے ہی بات چیت کیے بغیر کیونکہ وہ تو انٹینشنلی یہ کر رہا تھا کہ میں مس بہیو کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ آگے سے ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کے ان کو یہاں کپڑوں سے پکڑا وہ نظر تو الہی بے وجہ نظلی بڑے غصے والے چہرے سے میں نے ان کی طرف دیکھا سم مقل تو پھر میں نے کہا اللہ یا محمد حکیم اے محمد وسلم میری کھجورے کیوں نہیں مجھے دیتے فواللہ اللہ کی قسم ما علم تو المطلب لسی بنی عبد المطلب کی اولاد میں نے تم سے زیادہ پیمنٹ کرنے میں سستی کو تائی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے اب عربوں میں خاندان کا تانا دینا کتنی بڑی بات ہوتی ذرا غور کیجئے ایک تو کمیز کو پکڑ کے کھینچا غصے والے چہرے سے دیکھا اور پھر خاندان کا بھی تانا دیا اور ابھی دو تین دن ڈیڈ لائن میں باقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کیا نظر تو الا عمر ہو نہ ہو وجہ ہی زید کہتے ہیں کہ میری نظر عمر لانوں پر پڑی وہ تو عاشق تھے ان کے سامنے نبی علیہ نے اسلام کے ساتھ کوئی ایسے بدتمیزی کر سکتا تھا کہتے ہیں میں نے عمر لانوں کی طرف دیکھا ان کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بندہ اس قدر مسبہیو کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں انہوں نے میری طرف اتنا توجہ سے دیکھا اور سما آل پھر عمر لانو کہنے لگے ادو اللہ او اللہ کے دشمن اتقول رسول اللہ ما جو تو کہہ رہا ہے نبی السلط والسلام کو نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں بلحق اس ذات کی قسم جس نے نبی علیہ السلام کو سچ دے کر پیغام دے کر بھیجا لاضر فہو کا لذرب تو صحیح بھی رہ سکا اگر تیرا حق ضائع ہونے کا مجھے ڈر نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا تو ہوتا کون ہے نبی علیہ السلام سے ایسے بات کرنے والا اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر فی سکون و زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عمر لانوں کو دیکھا مسکراتے اور تبسم والے چہرے کے ساتھ کول مائنڈیڈ ہو کر عمر لانوں کو دیکھا تم مقال پھر فرمایا یا عمر اے عمر انا وہوا الى غیر حاضر من احوجو میں اور یہ بندہ تیرے دوسرے برتاؤ کے مستحق تھے انتا امر بے حسن ابتدا وتا امر بے حسن القضا تو اسے کہتا کہ بھائی اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو ڈیسینٹ طریقے سے مانگنا چاہیے اور مجھے بھی سمجھاتا کہ جی اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہو تو ویلنٹائن کر دینی چاہیے عمر تو اسے بھی سمجھاتا تو مجھے بھی سمجھاتا ان ہم یا عمر اے عمر اب جاؤ حق نہیں حق کا اس بندے کو اس کی کھجورے بھی دے دو ہو عشرین سا اور اس کو بیس سا کھجورے زیادہ دو سا ایک پیمانہ تھا سمجھنے کلو سمجھنے کی خاطر اس کی کھجورے بھی اسے دو اور بیس کلو کھجورے اس کو زیادہ بھی دو مکان ماروات کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے تم نے جو اس کو دھمکی دی ہے نا اس دھمکی کی کمپنسیشن میں اس کی کھجورے بھی دے دو اور بیس کلو کھجورے زیادہ بھی دے دو کال زین کہتے ہیں فضا ابھی عمر عمر لانو میرے ساتھ آئے فقدانی انہوں نے میری کھجوریں بھی تول کر مجھے دے دی وہ زیادہ نہیں اور بیس کلو کھجوریں زیادہ بھی دیں فاسلم تو میں لوٹ کے آیا اور میں نے آ کے اسلام قبول کر لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا تھا کہ کافر اس علم کو دیکھ کے اسلام قبول کیے کرتے تھے اور آج ہماری جذباتیت کو دیکھ کے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں ہم اپنے گھر میں اس کا تحمل مزاجی کا اظہار نہیں کر سکتے کیوں ہوتے ہیں یہ گھروں کے جھگڑے سب کلمہ پڑھنے والے ہو تو جھگڑے تو نہیں ہونے چاہیے تحمل مزاجی نہیں پیشنس نہیں چھوٹی چھوٹی بات کا بھی دنگڑ بن جاتا ہے برداشت نہیں ہوتی تو آج ہمیں یہ سبق پھر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور علم کے ساتھ علم بھی عطا فرمائے یاد رکھیے نبی علیہ سات اسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری بات جو آپ نے فرمائی عائشہ ملانا فرماتی ہے میں نے کان لگا کے سنی نبی علیہ السلام نے فرمایا توحید توحید توحید پہ قائم رہنا اور دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمان کو جو تمہارے ماتحت ہیں نوکر ہیں خادم ہیں اولاد ہے بیوی ہے سب ماتحت ہیں فرمایا کہ ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ نبی علیہ السلام کا لاسٹ میسج ہے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے جو پوری زندگی کی تعلیمات کی سمری بتائی وہ یہ تھی اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور آج غصے کا اظہار بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور جو ماتحتوں کے حقوق پامال کرے گا میں قیامت کے دن ان کے حقوق ان کو لے کر دوں گا اب کیا عجیب منظر ہوگا خامد کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہے اور بیوی مقدمہ دائر کرتی ہے اے اللہ اللہ کے حبیب علیہ وسلم اس نے مجھے ستایا ہوا تھا نکام نے مجھے رکھا ہوا تھا اور غیر لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا مجھے گھر میں توجہ نہیں دیتا تھا بات کرتی تھی جھگڑا کرتا تھا غصے اتارتا تھا مار پیٹ کرتا تھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حق لے کے دیجیے نبی میرے بات ہے اناجی ہو جو کی عام میں قیامت کے دن اٹارنی بنوں گا حق لے کر دوں گا اب سوچئے جن کی شفاعت کی ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس شفاعت کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اللہ مقبرت فرمائیں گے اگر وہ وکیل بن کر کھڑے ہو گئے ہمیں کون سی جگہ سمائے گی کہاں ٹھکانا ہوگا آج وقت ہے اپنی سے سچی معافی مانگ کر اللہ کے سامنے ایک نیک انسان بننے کا ارادہ کریں اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائیے علم بھی عطا فرما دیجیے ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے دعوانا ان الحمد للہ رب جہاں بیٹھے ہیں تشریف رکھیے کچھ احباب جو دو بتائے وہ گا سے تشریف لائے ہیں توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے تو ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں پھر اس کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوگی اور ساری مجالس کا نچوڑ تو دعا ہوتی ہے نبی اسلام نے فرمایا اب دعا مخل خود عبادت دعا عبادت کا نچوڑ ہے کریم ہے عبادت کی تو اس لیے دعا سے پہلے اطمینان تسلی کے ساتھ بیٹھیے دل میں نیت کر لیجیے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نیک کاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ وقفا وسلام آباد اگر دور مستورات کو آواز جا رہی ہے اور وہ بھی کلمات یہ پیچھے پڑھیں گی تو وہ بھی توبہ میں شریک ہو جائیں گی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وکتبھی ولری ویفری والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل جمع وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ کو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات سن لیجیے سو مرتبہ دلوشکی صبح شام سو مرتبہ استفاق صبح شام روزانہ قرآن مجید کی تلاوت چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان اور دس پندرہ منٹ صبح شام کل بھی ذکر یعنی مراقبہ مراقبے کا طریقہ یہی ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے دعا سے پہلے تھوڑی دیر اس مراقبے کی مشق کر لیجیے تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں سر کچھ پا لیں دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے کھٹ کٹ کے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے نیچے دیکھیے Uh-huh. سر کو کھینچ لانے ہوگی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں آنا دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں رحم کر اپنے نہ آئی ہے کہ جو ننانوے نام اللہ کے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام ہے تو ہم دعا اسماء اور حسنا پورے پڑھ کر مانگیں گے طریقہ یہ ہوگا کہ یادت پڑھے گا یا رحمان یا اللہ آپ نے خاموشی سے سن ہے الرحمان یا اللہ اس کے بعد آپ نے اللہ کو پکارنا ہے یا اللہ یادیں پڑھے گا الرحیم یا اللہ پھر آپ نے کہنا ہے یا اللہ صرف یا اللہ یا جس طرح بچہ ماں کو مناتے ہیں نا تو امی امی امی امی اور اس کی زبان سے جو امی کا لفظ نکلتا ہے نا تو ماں کا دل مک ہو جاتا ہے بس آپ نے بھی آج اسی طرح اللہ اللہ اللہ ایسے دل سے کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت جو اس میں آ جائے اللہ کو منانا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے چھوڑنا بس اس نیت کے ساتھ آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ روتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کمرے کے اندر بھائی بیٹھا ہے بہن بیٹھی ہے پھوپھو بیٹھی ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی آج اسی طرح جب آپ نے اللہ کو پکارنے نا یا اللہ یا اللہ ارد گرد فتر کو ہٹ کٹ جائیں بس آپ ہو اور اللہ ہو اس طرح تار جوڑ کے آج آپ نے اللہ کی یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتكحمنا لنكونن من القاصدين الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله اللہ المین اللہ الم الب اللہ الجار اللہ الم الفار اللہ الفارک اللہ المصور یا اللہ الغفار يا الله الغفار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله القابض يا الله رافیو یا اللہ معز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا مجیب یا اللہ مجیب یا اللہ الباس یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعال یا یا یا یا یا یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ البر التواب المتقب مالک الملک کی زلجنا الجود الاكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الدار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ نگار آپ کے بندے آپ کے دل پر حاضر ہیں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے آپ کروا دیجیے در گزر کر دیجیے ہمارے سر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیجیے ہمیں اچھا انسان بنا دیجیے نیکی تکوا کی زندگی کروائیے دلوں کو نور سے بھر دیجیے دلوں کو موم کر دیجیے اللہ دلوں کو منور کر دیجیے اللہ علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما کاموں میں برکت عطا فرما اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اللہ نے نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اے کریم آ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کتاب اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا کتاب اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں توبہ کرنے کی عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی تو عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب پر اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب پر زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما الہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مولا آپ نے ہم بے قدروں کو بھی کتنی نعمت سے ادا فرمائی ہے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق ادا فرما میرے مولا ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما اللہ کی ہوئی نعمتیں واپس نہ لیجیے اللہ اور زیادہ ادا فرمائیے نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق ادا فرمائیے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما غموں سے محفوظ فرما اللہ ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ ہمارے تین و حرم کی عبادت فرما کریم آقا ہم نے زندگی میں جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما جو ظاہر میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ گناہ بھی معاف فرما جب کر کے بھول گئے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما اے کریم آپ نے بھی ارشاد فرمایا محمد فلا تنہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی کے اے اللہ انکار نہ فرمائیے کھڑکیاں نہ دیجیے اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجیے فضل کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا یوحنا انتم الفقراء اے انسانوں تم فقیر ہو اور دوسری جگہ فرمایا ان نماز صداقات دل کو صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجیے رحیمی کا صدقہ دے دیجیے ستاری کا صدقہ دے دیجیے رفتاری کا صدقہ دے دیجیے رزاقی کا صدقہ دے دیجیے اے اللہ ہمارے دامن بھر دیجیے امیدوں سے زیادہ عطا فرما دیجیے اے اللہ مہربانی کا معاملہ معاملہ فرما دیجیے اللہ آپ نے ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا انہیں فرمایا پکولا لہو قول لینا کہ جاؤ اور اس کے ساتھ نرم بات کرنا اللہ جب فرعون کے پاس آپ نے ان کو نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرعون تو انا ربکم اعلیٰ کہتا تھا اے اللہ یہ سامنے سارا وہ مجمع ہے جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر صبح سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی کر لیجیے اللہ ان کے ساتھ نرمی کر لیجیے اللہ نرمی فرما دیجیے اللہ نرمی فرما دیجیے اے کریم نرمی کر لیجیے اے پروا دیجیے اے پروا دیجیے اللہ کو نہ معاف کر دیجیے آج اس مجلس میں گناہوں کو بخش دیجیے سطحوں کو معاف کر دیجیے اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں میرے مولا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے اے مولا معاف کروا دیجیے توبہ قبول کر لیجیے اللہ اگر آپ نے دستار دیا شیطان میں آئے گا زندگیاں برباد ہو جائیں گی اللہ مہربانی کر دیجیے معاف فرما ماہ اللہ ہمیں و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیے ہماری ان دعاؤں کو اللہ کی رحمت سے قبول فرما دیجیے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے وہ اپنے دل کا حال کس کے سامنے جا کر کھولے آپ کی لوگ جاننے والے ہیں میرے والا وہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے میرے مولا کے نبی علیہ السلام نے بتلایا آپ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں اہلا مہربانی فرما دیجیے اہلا کرم کر دیجیے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجیے اہلا اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو بیٹھے ہیں ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ان معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہ داروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما دینا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما ازدواجی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اولاد کے جو طلبگار ان کو اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اے اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو معاف کر ہوئے کہہ دیا تھا لا تقریب علی اليوم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تقریب علی اليوم اللہ آپ سب قریبوں سے بڑے قریب ہیں اے مولا آج آپ اپنے بندوں کو یہی پروا دیجیے لا تقریب علی اليوم اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے ستائیں معاف ہو جائے گی میرے مولا معاف کر دیجیے اللہ معاف کروا دیجیے دیجیے پیارے اللہ معاف کر دیجیے اے کریم اللہ معاف فرما دیجیے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجیے اے اللہ اتنا مجمع آپ سے اے اللہ دل میں تو وقت لے کر بیٹھا ہے آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم برے ہیں مگر اللہ آپ تو اچھے ہیں اچھے ہیں ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجیے ہم نے ہمارے گھروں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا دیجیے اللہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا دیجیے تقوی بہارت کی زندگی عطا فرمائیے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول قبول فرما اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جن دوستوں نے پیغام بھیجے خط لکھے فون کیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں یا جو احباب یہاں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے جو دور بیٹھی عورتیں اپنے گھروں میں پروگرام سن رہی ہیں آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب مرد عورتوں کی آمین کو قبول کر لیجیے ان کو بھی دعا دعاؤں میں حصہ ادا فرمائیے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما اے قریب رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ ہمارے دلوں کے بھیج جانتے ہیں اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نف اور شیطان رکاوٹ بنتے ہیں اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے شیطان کو ہمارے رستے سے ہٹا دیجیے گرنے سے روکے ہوئے ہے شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا دیجیے قدم اٹھنا چاہیں اٹھے قدموں کو واپس لوٹائیے ہاتھ بڑھنا چاہیں گناہ کے لیے بڑھتے ہاتھوں کو واپس لوٹائیے اللہ گناہ کی ذلت سے محفوظ فرما تار کی عزت نصیب فرما اے اللہ جو احباب ادارے چلا رہے ہیں دینی تعلیم کے اے اللہ ان سب کے ساتھ اپنی مدد کو شامل فرما دیجیے جو مختلف اداروں کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیجیے رب قریب آج اس مجلس میں ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے رب قریب ہم نے دیکھا ماں باپ کے دل میں آپ نے محبت ڈالی ہے بچہ اگر اپنے باپ سے کوئی پھل مانگے باپ اس کے منہ میں اپنے کوئی کنکر اور پتھر نہیں ڈالتا اس محبت کی وجہ سے جو باپ کے دل میں ہوتی ہے اے اللہ آپ کو تو ساری مخلوق کی محبتیں جمع کر دی جائیں اس سے بھی ننانوے گنا اپنی مخلوق سے زیادہ محبت ہے اے اللہ اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے مہربانی کا معاملہ فرمائیے بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے کندھا پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے کے دستگیر اے چھوٹے دلوں کو تسلی دینے دینے والے والے اے خالی جھولیوں کو کو بھر اللہ ہم نے تو ماں دیکھا ہے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے پھینک نہیں دیتی چھوڑ نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے کریم ماں کا ہم بھی یہ آپ کے بندے ہیں مگر نادان ہیں گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں رد نہ کر دیجیے شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرمائیے اللہ ہمیں علم عطا فرما علم عطا فرما اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام اسلام کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے دنیا کے بڑوں کو دیکھا ہے کہ بادشاہ جب ان کے غلام ان ان ان کا کی کے غلامی کرتے کرتے ہو جاتے ہیں تو وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں اللہ اس مجمے میں کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے آپ کی غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اللہ آج آپ ان کو جہنم کی آپ سے آزاد کر دیجیے اللہ آزاد کر دیجیے اللہ آزاد کر دیجیے اللہ آزاد فرما دیجیے جہنم کی آگ سے بچا لیجیے حالت تمہاری ایسی ہے ہم سے چند کلو کا وزن نہیں اٹھایا جاتا اللہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں برابر گناہوں کا وزن ہم کیسے اٹھائیں گے مہربانی فرما دیجیے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے آپ کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے اے اللہ اب ہمیں آخرت میں ان کا دیدار عطا فرمانا ان کے قدموں میں جگہ نتیب فرمانا اللہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کروں گا اللہ بڑا ڈر لگتا ہے اگر قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم قیامت کے دن بھی ان کی جانت سے محروم ہو جائیں گے اللہ تھوڑی محرومی سے بچا لینا تھوڑی محرومی سے بچا لینا تھوڑی محرومی سے بچا لینا بڑی دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھے آپ نے فرمایا ان کو دیکھے جسے آپ نے بل فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے دیدار کی توفیق عطا فرمانا ان کے کا جام عطا فرمانا ان کی شفاعت نصیب فرمانا جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا ہمارے والدین عزیز اقان مشائق جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مفرت فرما جن کی آپ نے مفرت کر دی اللہ ان کو قرب کے اللہ فرما اے اللہ اس اجتماع کے لیے خدمت کی جتنی بھی جماعت ہے اے اللہ ہر ہر فرد کو اس کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجیے ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے اے اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ مل جائیے ان کو اپنا بنا لیجیے اپنے بندوں میں شامل فرما دیجیے اے قریب ساری زندگی ہم یہی کہتے رہے ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں میرے والا آج تو آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دیجیے کہ تم میرے ہو اے اللہ تو کہہ دیجیے اللہ ایک مرتبہ تو کہہ دیجیے نا اللہ ایک مرتبہ تو کہہ دیجیے کہ تم میرے ہو اللہ مہربانی کر دیجیے ایک مرتبہ کہہ دیجیے رب کریم ایک مرتبہ کہہ دیجیے ایک مرتبہ کہہ دیجیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میرے مالا مہربانی فرما دیجیے اللہ مہربانی فرما دیجیے رحمت کا معاملہ فرمائیے ہماری ان گاؤں کو اللہ اپنی اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جب مانگا تھا فرما جب مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے کریم آقا آج اس گرمی کے موسم میں کتنے احباب ہیں سینکڑوں ہزاروں کی دور سے سفر کر کے اس گرمی میں آپ کی محبت کی تلاش میں آپ کو پانے کی نیت سے اللہ سب یہاں آئے بیٹھے ہیں میرے مولا یہ سوالی اگر دنیا کے بعد بادشاہ کے دروازے پہ جاتے اور ایک ٹکا مانگتے وہ سیے بغیر نہ واپس بھیجتا اللہ آپ کے لیے بخش دینا آسان ہے دنیا دار کا ٹکا دینا مشکل کام ہے اے اللہ بخش مانگ رہے ہیں آپ سے آپ کی محبت مانگ رہے ہیں اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجیے اے ماں کا دعا ختم کرنے سے پہلے دو دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں موت دینے سے پہلے ہمیں اپنی رضا عطا آپس فرما دینا پہلے ہم سے راضی ہونا اور بعد میں ہمیں موت دینا اللہ پہلے راضی ہونا بعد میں موت دینا اللہ پہلے راضی ہونا بعد میں موت دینا اور دوسری ایک دعا جو آخری ہے اے اللہ اس پورے اتنے بڑے مجمے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھ لیجیے محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اے اللہ کریم فرما دیجیے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا محبت کی نظر میں سمیا پہ ڈالتا تھا اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے یقین یقیناً ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں گناہوں میں بھری ہوئی ہیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کی تو آپ ہی نے کرنا ہے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ معاف کر دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے نیکیوں بری زندگی عطا فرمائیے اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما وصل اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اے اللہ اس ادارے کو دن دگری رات چوبیس تک نصیب فرما اے اللہ اس کو بنا نور بنا اور اس کے نور کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا جس ادارے کے معاونین ہو اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما صلی اللہ تعالی اللہ قید خلقہی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین